حضرت آدم علیہ السلام کا استغفار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ کعبہ کی جانب اٹھے اور دو رکاتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا الہام فرمائی اللهم انك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي اللهم اني اسالك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا بما قسمت لي پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کی کہ اے آدم میں نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہارے گناہ کو بخش دیا اور جو بھی اس دعا کو مانگے گا تو میں اس کے گناہ کو بخش دوں گا اس کے اہم کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا اور شیطان کو اس سے دور ہٹاؤں گا اور ہر تاجر کے پیچھے اس کے لیے تجارت کو کھول دوں گا اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑ کر آئے گی تو وہ اس کو نہ چاہتا ہو دعا کا ترجمہ یا اللہ آپ میرے ظاہر و باطن کو خوب جانتے ہیں بس میری معذرت کو قبول فرما لیجئے اور میری حاجت کو خوب جانتے ہیں بس مجھے میرا مانگا ہوا عطا فرما دیجیے اور جو کچھ میرے دل میں ہے آپ کو خوب معلوم ہے اس لیے میرے گناہ کی مغفرت فرمائی فرمائیے یا اللہ میں ایسا ایمان چاہتا ہوں جو میرے دل میں اتر جائے اور ایسا سچا یقین مانگتا ہوں کہ مجھے اس بات کا پکا یقین ہو کہ مجھے وہی پہنچے گا جو آپ نے میرے لیے لکھا ہے اور آپ اپنی تقسیم پر مجھے رضا عطا فرما دیجئے عن عائشة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين فألهمه الله هذا الدعاء اللهم انك تعلم سريرتي وعلانيتي الى اخره فاوحى الله اليه يا ادم اني قد قبلت توبتك وغفرت لك ذنبك ولن يدعو احدا بهذا الدعاء الا غفرت له ذنبه وكفيته المهمه وكفيته المهم من امره وزجرت عنه الشيطان واتجرت له من وراء كل تاجر واقبلت اليه الدنيا راغمه وان لم يردها